ایک بندے نے حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا بھائی ذرا کتاب مجھے بھی دکھاؤ جب کتاب لکھی تو اصل میں لکھا ہوا تھا ان اللہ تو اس طرح سے لکھا ہوا تھا کہ جس طرح پیچھے ان تھے انہوں نے اس کو بھی ان پڑھ لیا کو را اور ان رجل اس کو پڑھنے لگے تو اب اگر استاد نہیں ہو تو انسان کو کیا پڑھے گا ان رجل پڑھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی حدیثیں کسی بندے سے روایت ہوتی رہے گی جی کہ اللہ تعالیٰ بھی روایت کرتے ہیں کسی بندے سے اور کتنا غلط مفہوم بنتا ہے اس کا تو استاد نے پھر کہا کہ نہیں میاں یہ لکھا ہوا ہے ان ان ان اللہ اللہ یہ یہ نہیں لکھا ہوا رجل تیسری مثال تھی اچھا ایک صاحب تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین دی تھی کنواں تھا ان کے قریب پڑوسی ان سے کہتے کہ جی کچھ وقت کے لیے پانی آپ قیمتن ہمیں دے دیا کریں بڑے نیک آدمی تھے پانی نہیں دیتے تھے اب دیہاتوں میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ بھئی جس کا کنواں ہو تو قریب کے کے لوگ پیسے دے دیتے ہیں کہ جو آپ آپ کی موٹر چلے کنویں سے پانی آئے گا تو ہمارے کھیتوں میں پانی لگ جائے گا ہمیں فائدہ ہو جائے گا اب وہ بڑے نیک آدمی تھے نمازی مگر اسی طرح کتاب پڑھ کر دین سمجھنے والے اور وہ پانی بالکل نہیں بیچتے تھے تھے حرام ہے جب لوگ جاتے غریب پریشان کہ جی ویسے تو بندہ بڑا اچھا ہے اخلاق بھی اچھے ہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں پانی دے دیا کریں تو یہ کہتے ہیں جی حرام ہے میں تو نہیں بیچتا تو کسی عالم کو بات پہنچی انہوں نے کہا اچھا بھائی پوچھیں گے بھئی یہ کیسے حرام ہے انہوں نے جا کے پوچھا تو کہنے لگے جی میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے حدیث ہمیں بھی دکھاؤ تو حدیث پاک کی کتاب لے کر آئے تو وہ حدیث کیا تھی نبی اسلام نے فرمایا لا یستی احدکم ماہو ذرہ غیرہی تم میں سے کوئی آدمی غیر کی کھیتی کو پانی نہ دے تم میں سے کوئی آدمی غیر کی کھیتی کو پانی نہ دے اب اس مفہوم کو پڑھ کر انہوں نے پانی بیچنا بند کر دیا جب انہوں نے عزیز کو سیاست سباق کے حوالے سے پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ بات ہو رہی تھی زنا سے بچنے کی تو نبی اسلام فرما رہے تھے کہ اگر کسی کی بیوی ہو تو تم اس کے ساتھ زنا مت کرو اور اس کو نبی اسلام نے اس پہ رائے میں فرمایا کہ میاں تم غیر کی کھیتی کو پانی مت دو تو بات ہو رہی تھی دنا کی اور وہ انہوں نے اس کو کہاں پہنچا دیا پانی کے بھیجنے پر تو جب استاد کے بغیر سمجھنے لگے گے حالانکہ جو انہوں نے مانی سمجھے مانی یہی بنتے ہیں کہ تم کسی غیر کی کھیتی کو پانی نہ دو مگر مقصود کیا تھا پیچھے سے مقصود یہ تھا کہ بھئی ایک عورت کا نکاح ہو گیا تو اس وقت بات چل رہی تھی کہ بھئی اب تم اس کے ساتھ زنا مت کرو چونکہ وہ غیر کی کھیتی ہے باقی مثال ایک صاحب تہارت جب کرتے استنجا کرتے تو اس میں ڈھیلے استعمال کرتے اور ڈھیلے استعمال کر کے وضو کر کے وہ بھیتر نماز پڑھا کرتے تو کسی نے پوچھا کہ بھائی اتنے بھیتر کیوں پڑھتے ہو کہنے لگا جی حدیث میں آیا کہ ہمیں بھی بتاؤ تو انہوں نے یہ حدیث سکھائی حدیث میں ہے من کی تجمرا پل یوکتا جمار کہتے ہیں پتھر کو ڈھیلے کو کہ جو آدمی ڈھیلے لے تو اس کو چاہیے کہ وہ وطر ڈھیلے لے یعنی طاقت ڈھیلے لے یا تو تین ڈھیلے استعمال کرے یا پانچ استعمال کرے تو اس کے ڈھیلے کتنے ہونے چاہیے وطر ہونے چاہیے طاقت ہونے چاہیے مگر انہوں نے اس سے یہ مراد نہ لیا کہ جب ڈھیلے لو تو تم بتر لو انہوں نے کہا کہ جب تم ڈھیلے لو پل یو تر بس تم بتر پڑھو چنانچہ جب <laughs> ماشاءاللہ اللہ فارے ہو کے تشریف لاتے تو آتے ہی آ کر بتر نماز پڑھا کرتے تھے ایک بار فجر کی سنتیں پڑھتے تھے بڑے ذوق شوق والے تھے مگر عام طور پر فجر کی نماز تو سنتیں پڑھتے ہوئے نہ ہو جھوم جھوم کے پڑھتے تھے تو کسی نے کہا کہ میاں جھوم جھوم کے کیوں پڑھتے ہو کہنے لگے اس لیے کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے اور میں سنت میں عمل کرتا ہوں اب حضرت عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا وہ اس کی راویہ ہیں فرماتی ہیں کہ نبی اسلام فجر کی سنتیں بہت خفیف پڑھتے تھے ہلکی پڑھتے تھے اتنی دیر میں یعنی بہت مختصر پڑھتے تھے کہ آپ کی نمازوں میں سب سے ہلکی نماز فجر کی دو سنتیں ہوا کرتی تھی بہت جلدی آپ جو ہے وہ پڑھتے تھے ہلکا پڑھ لیتے اب وہ صاحب جب پڑھتے تھے تو اصل میں کتاب جب لکھنے والا کاتب لکھ رہا تھا تو صفحے کا بالکل لائن کا آخر آ گیا تھا اب وہ اس کو اگر ہلکی کا پیٹ یوں بناتے نا لفظ کا تو جگہ زیادہ لگتی تھی تو انہوں نے چھوٹی یا بنانے کی بجائے اس کو یوں کر دیا تاکہ جگہ تھوڑی ہو تو انہوں نے ہلکی ہلکی یوں لکھ دیا تو اس نے پڑھا کہ فجر کی سنتیں ہل کے ہل کے پڑھتے تھے چنانچہ اب وہ ہل کے ہل کے سنت پہ عمل کر رہے تھے تو بغیر استاد کے جب آدمی پڑھے گا تو پھر یہی یہی نتیجہ نکلے گا چنانچہ ایک طالب علم چھٹی کلاس میں گیا تو اس نے ایک لفظ پڑھا and A and D and اب بچہ جب نیا کوئی لفظ پڑھتا ہے تو چھوٹا سا ہو اس کے لیے تو نیا ہوتا ہے نا تو اس نے اے اینڈ اینڈ پڑھا تو وہ بڑا خوش کہ آج میں نے ایک نیا لفظ سیکھا ہے اب اس نے اردو میں بھی لکھ کے دیکھا الف نون ڈال اینڈ اور اے اینڈ اینڈ بی اور اس کو یاد کرتا ہوا آیا جن کے راستے میں آ رہا تھا تو ایک جگہ ایک اسکول تھا اور اس کے اوپر یہ بورڈ لگا ہوا تھا تو اونچی آواز سے ان صاحب نے کیا پڑھا کہنے لگے گورنمنٹ اینڈ سڈیل ہائی سکول چونکہ انہوں نے اینڈ لفظ پڑھا تھا اور اونچی آواز سے پڑھا سننے والوں نے سنا کیا پڑھنے لگے گورنمنٹ اینڈ سڈیل ہائی سکول ہمارا مجھے یاد ہے کہ ایک قریب کسی جگہ کی بات ہے کہ اڈے کی مسجد تھی کہیں قریب جگہ پر اور وہاں پر ایک نئے امام صاحب آئے اور ان میں بڑا شوق تھا کہ میں سنت کے مطابق عمل کروں گا اب انہوں نے کہیں پڑھ لیا کہ نبی علیہ السلاط اسلام تو زہر میں اتنی تلاوت کرتے تھے اثر میں اتنی کرتے تھے نمازوں میں اتنی اب انہوں نے نیت کر لی جی میں تو بالکل سنت کے مطابق پڑھوں گا اور اوپر سے یہ بھی پڑھ لیا کہ نماز کو بڑے آرام سے خوشو خوشو سے پڑھنا چاہیے اب انہوں نے اثر کی نماز کی نیت کی اور ماشاء اللہ لمبی شروع فرما دی اڈے کا ماحول ایک آدمی بیچارہ مسجد میں گیا تو وہ تو اس لیے گیا تھا کہ آخری ایک تو سواریاں باقی ہیں تو میں جا کے نماز کدا نہ ہو پڑھ کے واپس آتا ہوں اب اس بیچارے کی قسمت یا بدقسمتی جو بھی سمجھ لے کہ اس نے اپنی پڑھنے کی بجائے سنا کہ بھائی یہ امام صاحب تو نماز پڑھا رہے انہوں نے پیچھے نماز پڑھ لی اب جب نماز کی نیت باندھ لی اب وہ تو لمبی قیرت شروع ہو گئی اب سیرت اتنی لمبی کہ اب وہ حیران ہے کہ میری تو بس جا رہی ہے چنانچہ تھوڑی دیر انتظار کی کی کی اور جب انہوں نے پہلی رکت کا ہی رکو نہ کیا تو بیچارے نے بلا کر سلام پھیرا علیحدہ نماز پڑھی مگر دیکھتا رہا یہ ہو گیا رہا ہے تو پڑھ کے نماز چلا گیا اور جاتے ہوئے پھر دیکھ کے گیا کہ ابھی تک تو نہیں نہ گئے رکھوں کوئی نہیں چلا گیا خیر وہ گیا تھا کہیں اور ایک دن کے بعد واپس آنا تھا چنانچہ اگلے دن جب واپس آیا نماز کا وقت تھا کہتے اوپر نہیں جانا نیچے آیا اور ایک کباب بنانے والا تھا اور کباب بنانے والے سے پوچھتا ہے یار وہ حافظ صاحب نے جو کل کی اثر کی نماز شروع کی سلام پھیرا ہے یا نہیں پھیرا دن آ کے سے پوچھتا ہے کہ وہ جو حافظ صاحب نے کل نماز شروع کی تھی اوپر وجہ اس رہے کیا تھی تھی وجہ یہ کہ اس حافظ صاحب نے کتاب میں یہ تو پڑھ لیا تھا کہ نماز کو تسلی سے جماؤ کے ساتھ پڑھنا سنت ہے مگر ان میں سمجھ تفقوں کی کمی تھی انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ میرے مقتدی اس وقت جو ہیں مسافر بھی تو ہو سکتے ہیں جن کو سفر میں جلدی جانا ہے اب حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ نمازیوں کی امام کو رعایت رکھنی چاہیے چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے پیچھے ایک عورتوں میں سے کسی بچے نے روئے اور ان کے رونے کی آواز آئی تو نبی علیہ السلام نے سلام جو ہے ذرا جلدی پھیرا اور فرمایا کہ تمہارے بچے کو روتے ہوئے سن کر میں نے نماز کو کم کر لیا اب یہ حدیث اس کے سامنے نہ رہی اس لیے فکہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کے مقتدی بوڑھے ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھے ان پر بوجھ نہ ہو کیونکہ بوڑھے آدمی کے لیے تو بھائی تھوڑی دیر کے لیے بھی کھڑا ہونا ایک مسئلہ ہوتا ہے اور اگر وہ لمبی کی رفت شروع فرما دے گا تو یہ تو پھر کھڑے بھی نہیں ہو سکے تو امام کو کہا گیا کہ تم مقتدیوں کی رعایت کرو مگر اس کے سامنے چونکہ ایک ہی حدیث تھی اس لیے اڈے کی مسجد جہاں یہ امید کی جاتی ہے کہ ہر نماز میں کوئی نہ کوئی مسافر آئے گا وہاں انہوں نے یہ سنت تو معلوم ہوا کہ انہوں نے کتاب سے تو پڑھا مگر حقیقت کو سمجھا نہیں اس لیے یہ معاملہ پیش آیا تو ان مثالوں کو بیان کرنے کا اصل مقصد کیا تھا کہ ہم نے اگر علم حاصل کرنا ہے تو کن سے کرنا ہے اساتذہ سے حاصل کرنا ہے اور اگر ہم شخصی مطالعہ بھی کریں تو بھی استادوں کو آ کر بتا دیں کہ جی میں نے یہ کچھ پڑھا اور میں یہ سمجھا اگر وہ ویٹنگ کر دیں کہ ہاں تم نے ٹھیک پڑا بہت اچھی بات اور اگر اصلاح کی ضرورت ہوگی تو اصلاح کر دیں گے تو اس لیے آج پڑھانا تھا اور بتانا تھا کہ نبی اسلام نے اس کی بنیاد کیسے ڈالی اس لیے اسی کے ذمن میں یہ چند باتیں بتا دی کہ اب آپ نے خود جو ہے اجتہاد نہیں کرنے لگ جانا کہ جی ہم نے تو فلاں بات پڑھی تھی اور یہ بھی سنا تھا کہ اجتہاد کیا جاتا ہے اس لیے اب ہم خود متحد بن گئے اس کے لیے کچھ شرائطیں جب ہم آگے ذرا جائیں گے چند لیکچر میں تو وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس کو یہ مقام ملتا ہے کہ وہ آدمی اگر کہیں نس میں کوئی بات نہیں پاتا تو پھر اس کا فیصلہ اپنے قیاب سے کر لے میں اور آپ ہم عامی لوگوں میں سے ہیں ہمارے لیے ہے کہ ہمارے اسلاف نے جو کھیر پکا دی چپ کر کے اس کو کھاتے جائیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اجرتا فرمائیں گے اب آپ آج کے لیکچر کے بارے میں اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں گے تو ضرور رائے نس سے ٹکرائے تو اس کا مقصود یہ ہے کہ اگر نس بالکل واضح ہو اور اس کا جو اصل مقصود ہے وہ بھی واضح ہو اور پھر اس کے ہوتے ہوئے انسان کوئی اپنی رائے پر عمل کرے تو اب یہ اس سے ٹکرا رہی ہے اور اگر اس کی رائے ہی اس مقصود کو واضح کر رہی ہے ٹکرا نہیں رہی ہے یہ اس کی بلکہ تصدیق کر رہی ہے تو جب ہم نے حضرت علی بات پڑھی اگر اسلام کا حکم تھا اور انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا کیوں نہیں کیا کہ انہوں نے سوچا کہ نبی علیہ السلام کا مقصود یہ نہیں تھا بات سمجھ گئے یعنی انہوں نے اس لیے اس کا خلاف نہیں کیا کہ ان کا دل چاہتا تھا کہ خلاف کروں اس لیے نہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جو معنی تھے وہ تو یہ تھے کہ یہ شخص دانی ہے اور اب اس میں تو وہ علامات ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کے معنی جو ہیں وہ موجود نہیں ہے اس لیے مجھے جا کر دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہے چنانچہ وہ واپس آئے اور نبی علیہ السلام سے پوچھا اور آپ نے تصدیق کر دی کہ ہاں تم نے جو کیا احسنتا تم نے ٹھیک کیا تو معلوم ہوا کہ اب یہ رائے نس سے ٹکرا نہیں رہی بلکہ نس کے معنی کو واضح کر رہی ہے تو جہاں نف کے معانی کو واضح کر دیا جائے گا وہاں ٹکراؤ نہیں ہوگا ٹکرائے گی وہاں جب بات بھی سامنے ہو مفہوم بھی واضح ہو اور انسان اس کو ایک طرف رکھ کے پھر اپنی رائے پر عمل کر رہا ہو اب یہ اس سے ٹکرا رہی ہے ایسا ہے کہ جس کے اوپر وقت کے علماء کا اجماع ہے ان کے اندر وہ حیثیت رکھتا ہے جیسے میں نے کل کہا نا مفتی تقی عثمانی صاحب کہ ان ان کے کے علم پر پر علماء ملک کو یعنی تسلی ہے تصدیق ہے ان کی طرف سے اگر ایسا کوئی آدمی ایسی بات کر دیتا ہے تو یقیناً ہمارے لیے وہ مسئلہ ہے تو آپ فکا کی نظر سے دیکھیں تو اس وقت آپ کو یا مقلدین ملیں گے جو کسی نہ کسی امام کی پیروی کرتے ہیں حنفی ہیں شافی ہیں حمبلی ہیں یا مالکی ہیں یا پھر کچھ وہ ملیں گے جو غیر مقلدین ہیں دو طرح کے لوگ ملیں گے نا جو کہ فقہ میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کچھ اور مسائل ہیں جن کے اندر لوگ اختلاف کرتے ہیں میں اور ذرا ڈاؤن آتا ہوں کہ دیوبندی بریلوی اب یہ جو آپس کا ہے تفریق یہ کوئی فقہ کے مسائل تو نہیں ہے جن کے اندر ہے یہ تو کچھ اور عقائد کی باتیں ہیں یا کچھ ایسے چند اعمال ہیں فقہ تو ان کی بھی وہی ہے کہ وہ فقہ انفی پر عمل کرتے ہیں اور ہم بھی فقہ انفی پر عمل کرتے ہیں تو ایسے معاملے میں جب بھی کوئی عالم ہے اور وہ اجتہاد کر رہا ہے اور اس کو اپنے مسلک کے سب لوگوں کی تائید حاصل ہے تو اس مسلک پر عمل کرنے والوں کو تو یہی دیکھنا ہے نا کہ بھائی ہمارے اس وقت مقتدا یہ لوگ ہیں تو ہمیں ان کی بات پر عمل کرنا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں اس آدمی کی مغفرت ہوگی ہاں رہی بات کہ غیر مقلدین کے عالم نے یہ بات کہی تو ہم اس کے پابند نہیں ہیں اگر کوئی آدمی کہے کہ جی آدمی جو کسی اور ہی مسلک سے تعلق رکھتا ہے اس نے یہ بات کہی تو ہم ہم مکلف کس کے ہیں کہ جو ہمارے عقائد و نظریات ہیں جو ہماری فقہ ہے اس فقہ کا تعلق رکھنے والے علماء کی جماعت جن پر ہمارا اعتماد ہے اور جن کو پشت بنائی حاصل ہے حنفی کو پچھلے چودہ سو سال کی کہ لوگوں نے اس کی تصدیق کی چودہ سو سال والوں نے کہ امام منیف اللہ علیہ کی جو فقہ ہے اس کے مسائل جو ہیں وہ سو فیصد ٹھیک ہیں اس پر عمل کرنا ہے تو اس یعنی سکول آف تھاٹ سمجھ لیجئے اس کے مطابق آج جو عالم فتویٰ دے گا تو جو پیروکار ہیں وہ اگر اس پر عمل کریں گے تو وہ آدمی سو فیصد ٹھیک عمل کرنے والا ہوگا ان کو یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی اب فلاں مسئلہ اگر کسی اور مسلک کا کوئی عالم کہہ رہا ہے تو ہم اس کے اوپر عمل کریں ہمیں تو اپنے جو اسلاف ہیں اکابرین ہیں ہمیں ان اکابرین کے نقش قدم کے اوپر چلنا ہے کیونکہ ہم نے ایک چیز طے کر لی کہ ہم اپنی زندگی میں جو مسائل اخذ کریں گے وہ کہاں سے ہم اپنے علماء احناف سے اخذ کریں گے تو اس لیے جو ہنفی مسلک کا آدمی ہو اس کو اپنے مسلک کے علماء کو سامنے رکھ کے اس پر عمل کرنا ہے اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمت ہوگی کیونکہ یہ آدمی نیکنیتی کے ساتھ اتباع کر رہا ہوگا تکلیف کر رہا ہوگا دیکھنا تو یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا معاملہ بنے گا تو اگر نیکنیتی سے ہم اپنے بڑوں کی بات کو لیتے ہیں اور دین سمجھ کے لیتے ہیں تو ہمارے لیے تو ہے پکی نجات رہی ان کی بات اگر ان کی بات سو فیصد ٹھیک تھی اتحاد کے معاملے میں تو ان کے لیے ڈبل اجر اور اگر کوئی تھوڑا بہت فرق بھی تھا تو ایک اجر تو ان کو بھی ملے گا کیونکہ انہوں نے اپنی نیک نیتی سے کوشش کی تھی ہاں عام آدمی جو ہے نا اس کے ہاتھ میں یہ کنجی نہیں دی گئی کہ اب ہر آدمی جو ہے وہ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرتا رہے اب اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ مجھے بیرون ملک میں ایک خاتون نے فون کیا کہنے لگی جی میں جمعہ پڑھنے چلی گئی تھی اربوں کی مسجد میں تو میرے ساتھ میری ایک اور سہیلی تھی اس نے کہا کہ مسئلہ پوچھو کہ ہم دفتر میں کام کرنے والی عورتیں ہیں اور امریکہ کے ماحول میں دفتر کے اندر عام طور پر مردوں کے ساتھ بھی اختلاط رہتا ہے اور ہاتھ ملانے پڑتے ہیں تو اب ہم نے کہا کہ مسئلہ پوچھتے ہیں چنانچہ وہ امام صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے چلے گئے دار الحجرا مسجد کا نام ہے تو اس نے جا کے امام صاحب سے مسئلہ پوچھا تو امام صاحب فرمانے لگے کہ جی چونکہ ادھر ہے اس لیے آپ اگر ہاتھ ملایا کریں تو ایک مرتبہ استغفار پڑھ لیا کریں اب جب اس نے یہ مسئلہ اس عورت کو عربی عورت کو بتایا تو سن تو یہ بھی رہی تھی انسان عمل کرے نہ کرے مگر اس کے دل میں سچ تو ہوتا ہی ہے نا اب اس نے باہر نکل کر اس کو کہا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے وہ کہنے لگی کہ بات تو یہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہے یہ مجھے بھی اندازہ ہے اور کرنا میں نے ایسا نہیں ہے میں تو پوچھنے آئی تھی مگر اس آدمی کو اتنے مسائل کا بھی پتہ نہیں ہے اگر اس سے میں اگلا سوال پوچھ لیتی کہ امام صاحب اگر میں ہاتھ ملاؤں تو ایک مرتبہ افتفار پڑھوں اور اگر کبھی کچھ ذرا آگے کو جی چاہے کہ دوست ملتے ہیں تو پھر کتنی تصویر پڑھنی چاہیے پھر اس کے جواب کیا دیتے اس لیے ہر بندے کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو ادھر سمجھ کے فتوا دے دے جی یہ چیز جائز ہے اور یہ چیز جائز ہے یہ کنجی کن کے ہاتھ میں دی گئی جو اپنے وقت کے متفق علیہ لوگ ہوں گے جن کے علم پر جن کے تقوی پر علماء کی ایک جماعت کو اعتماد ہوگا اور یہ بھی کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ نبی میل جس کا میرا اللہ میری امت جو ہے وہ دلالت کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی امت کے علماء کی ایک جماعت جو ہوگی وہ جمع نہیں ہوگی اس کے اوپر اگر کہیں سکم ہوگا تو فوراً نشاندہی کر دی جائے گی